اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ہم سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا وہ ذات پاک ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے دور کی مسجد تک لے گئی <coughs> جس کے ارد گرد کو ماحول کو ہم نے بہت برکت دی ہے لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو هو السمیع البصیر یقیناً وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ہاں اقسا کا معنی ہوتا ہے دور وہ آتے نا موسل کتاب اور ہم نے موسا کو کتاب دی وجہ اللہ حدلی بنی اسرائیل اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ بناؤ ذریت من حملنا معنوح اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا انہو کان عبدا شکورا یقیناً وہ بہت زیادہ شکر گزار بندہ تھا بنی اسرائیل کتاب اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا لطف مراتین والا تعلن کبیرا کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے اور غالب ہو جاؤ گے یا غلبہ پالو گے غلبہ پانا بہت پڑا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور جب وعدہ آگیا ان میں سے پہلی کا پہلی باری کا تو ہم نے ان پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے تو وہ داخل ہو گئے گھروں کے اندر اور یہ وعدہ تھا کیا گیا یہ جو پیچھے اللہ نے وعدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے دو مرتبہ لڑائی جھگڑا کرو گے تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مغلوب ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری مرتبہ لڑائی میں ان کو غالب کر دیا اس کی طرف اشارہ ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا پھر ہم نے تم کو ان پر دوبارہ غلبہ دے دیا اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ اور ہم نے تم کو بنا دیا نفری کے اعتبار سے زیادہ تعداد میں زیادہ کر دیا ان احسن تم احسن تم لی اگر تم نیکی کرو تو تمہاری نیکی اور بھلائی تمہارے اپنے ہی لیے ہے وہ ان اص تم اور اگر تم نے کوئی برائی کی تو وہ بھی اسی کے لیے ہے فعدا جا وعد الآخراتی تو جب آخری باری کا وعدہ آیا لیسو کم تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں ولید خل المسد کما داخلو اول مرہ اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے ولی تبیر ما التبیر اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کے غلبے کو ہلاک کرنا کم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وہ ان اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے وجہ النا جہنم الکافرین حسیرہ اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے ان القرآن ہی یہ اقوام یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے

اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ویدال ابری دعا اہو بالخیر وکان السان و اور انسان برائی کی دعا بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا اور رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا اور ہم نے دن کی نشانی کو بنایا روشن لتبتغوا فضلا من ربكم تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو ولتعلموا عدد السنين والحساب اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو وکل شعین فصل نہ فص اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے وکل انسان الزم ہو فی عنوقی اور ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں اس کی قسمت اس کی گردن میں ڈال دی ہے لازم کر دیا ہے وہ نقر یوم قیامتی کتابیں القاہ منشورہ اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک لکھا ہوا ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا اقرا کتابک اپنی کتاب پڑھ کفا بھی نفسی کل یوما کا حسیبہ آج تو خود ہی اپنے آپ پر بطور محاسب حساب لینے والا کافی ہے من احتدا کا جو ہدایت پاتا ہے جس نے ہدایت پائی تو یقیناً اس نے اپنے لیے ہی ہدایت پائی ومن من فانما فنما یغ اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے ولا تذر واضرت وسرا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی وما کننا محدبین حتیٰ نبعث رسولا اور ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں پیغام پہنچانے والا بھیج دیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں فسق نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر قول ثابت ہو جاتا ہے بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں بری طرح سے برباد کرنا وکم اہلکنا اور نوح کے بعد ہم نے کتنے ہی زمانوں کو ہلاک کیا وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ دیکھنے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا کافی ہے من کان یرید العاجلہ تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد جو دنیا چاہتا ہے ہم اس دنیا میں اس کے لیے جو چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا پھر ہم اس کے لیے بنا دیتے ہیں جہنم کو وہ اس میں داخل ہوگا مذموما مدحورا مذمت کیا گیا دھتکارا گیا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اسی کے لیے اس نے کوشش کی وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن تھا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی گئی ہے کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یا ہر ایک کو زیادہ کرتے ہیں ان کو اور ان کو تیرے رب کی عطا سے اور تیرے رب کی عطا روکی گئی نہیں ہے دیکھ بعد ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح سے فضیلت دی ہے وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا اور یقینا آخرت درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑی ہے لا تجعل مع اللہ الہن آخر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا فتقعد مذموما مخذولا تو تو وگرنہ تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا گیا مدد چھوڑا گیا وقضا ربک اور تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک کرو اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما تو جب کبھی تیرے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں فلا تقل لهما اف تو ان دونوں کو اف نہ کہ ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑک وقل لهما قولا کریما اور ان دونوں کے لیے بہت عزت والی بات کہہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور رحم دلی سے ان کے لیے توازو کا بازو جھکا دے وقل اور کہہ رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا میری پرورش کی تھی ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکون صالحینا اگر تم نیک ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے وآتی دل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا اور قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے اور تو فضول خرچی نہ کر فضول خرچی بے جا خرچ کرنا کان المبدرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا یقیناً بے جا خرچ کرنے والے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے ہی اپنے رب کا نہ شکرہ ہے یہ فضول خرچی کے لیے قرآن میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں اسراف اور تبذیر ہیں دونوں فضول خرچی لیکن تبذیر زیادہ خطرناک ہے اسراف کی نسبت ان دونوں میں فرق ہے تبذیر ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز پر پیسہ خرچ کرنا یہ ہے تبذیر اور اسراف یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا خرچ کر دیا گیا ہے یہ اسراف ہے نہیں اس کا فائدہ ہے نا آپ نیچے کی بات کر رہے ہیں دیواروں پر اگر چپس کرا دی جائے یا پتھر لگا دیے جائے ٹائلیں لگا دی جائیں hmm. ان کا ایک اپنا فائدہ ہے اب مثال کے طور پہ اگر اس پہ آپ کریں گے نا چونا سال بعد ختم ڈسٹمبر کریں گے تو وہ پانچ چھ سال بعد ختم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اور اگر پینٹ کر دیں گے تو وہ پانچ چھ سال دس سال چل جائے گا زیادہ سے زیادہ چل جائے گا اگر لیکن ہاں سیم ہو تو پھر تو سال بھی نکالے گا نا لیکن سیم ہو چاہے کچھ بھی ہو اگر آپ اس پر ٹائل لگا دیں لائف ٹائم جب تک دیوار کھڑی ہے کوئی خرچہ نہیں یعنی کہ اگر اس پر آپ نے زیادہ خرچ کیا اس کا کوئی مقصد ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ فضول خرچی نہیں نہ تبزیر ہے نہ اسرا اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مسجد میں نماز کے ٹائم اب ادھر تو ہم پڑھ رہے ہیں ادھر تو اب یہ یہ دو تین لائٹیں بھی تھوڑی محسوس ہوتی ہیں ان بندوں کو جن کی نظر کمزور ہے وہ تو کہتے ہیں دو چار اور جالے جائیں اب نماز پڑھنی ہے نماز کے وقت میں کوئی موتی تو نہیں پرونے کیا کرتے ہیں جتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں مسجد کی وہ ساری کی ساری جلا دی یہ فضول خرچی ہے چلو ہیٹر سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ تو فائدہ دے رہا ہے نا اس کا مقصد ہے ایک ایسا کام چلانا چاہیے سردیوں میں دیکھیے ایک چیز ہے جس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بے فائدہ چیز یہ غلط ہے اچھا یہ جو ڈبل سٹوری مکان بناتے ہیں جس جی، کے بارے میں ہاں ضرورت ہے وہ تو بنائیں آج کل تو ہر کسی کو ضرورت ہے ٹریپل سٹوری کی کہ ایک سٹوری میں خود رہے اور باقی کرائے پہ دے کے ذریعے بنائے یعنی با مقصد کوئی بھی کام ہو وہ اشراف یا تبزیر میں نہیں آئے گا فضول خرچی وہ ہے جہاں پہ مقصد کوئی نہیں یا پھر مقصد تھوڑے سے حل ہوتا ہے یہ زیادہ لگا دیتا ہے اب مثال کے طور پہ اب اسراف کی مثال سمجھیں کہ پردے یہ دروازے یا کھڑکیوں کے آگے لٹکانے والے آپ اگر ہلکا سا پردہ لیں گے چالیس پچاس روپے میٹر والا تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا ہاں۔ خراب ہو جائے گا اب ذرا اچھا پردہ لے لیں ہزار پندرہ سو میں اچھا پردہ بہترین مل جاتا ہے اور وہ سال ہا سال چلتا ہے بغیر کسی ٹینشن کے لیکن آپ ہزار پندرہ سو والا پردہ لینے کے بجائے آپ پردے لیں دس دس ہزار کے ریشمی پردے اسپیشل کام اس نے بھی وہی کرنا ہے جو ہزار پندرہ سو والے نے کرنا ہے اور چلنا اس نے بھی اتنی دیر تک ہے اتنی دیر تک اس نے چلنا ہے تو یہ اسراف ہوگا کہ چیز ضرورت کی ہے لیکن اس پر جو خرچ کیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا ہے ایسے گھروں کے اندر وہ سینریاں بڑی بڑی مہنگی لوگ لا کے لٹکا دیتے کیا فائدہ جی کوئی بھی نہیں بس جی خوبصورتی ہے فانوس بھی ایسا ہی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں بالکل بے فائدہ چیز ہے بلکہ لائٹ کو وہ کم کرتا ہے زیادہ نہیں کرتا جو آج کل کے فانوس ہے وغیرہ فانوس کا اصل کام کیا تھا کہ وہ روشنی کو بڑھائے تو آج کل جو فانوس آ رہے ہیں وہ روشنی کو بڑھاتے نہیں کم کرتے ہیں تو یہ جو ڈیکوریشن نیری ڈیکوریشن جس میں ڈیکوریشن کے سوا اور کوئی مقصد نہیں یہ فضول خرچی ہے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں وہ آئے گا تبزیر میں جس کا مقصد ہے لیکن وہ اس سے کم خرچے میں مقصد پورا ہوتا ہے خام خواہ زیادہ کیا گیا ہے وہ اشراف میں آئے گا وہ امتہ رحمت ربی کا ترجوح فق الحم کو سورا اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے اعراض کر لے اپنے رب کی رحمت کوئی رحمت تلاش کرنے کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو تو ان کے لیے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو آسان بات یعنی بس اوقات والدین سے اعراض کرنا پڑ جاتا ہے اللہ کی فرما برداری کی خاطر تو پھر بھی ٹھیک ہے والدین سے اعراض کر لیں لیکن جو ان کو پیکج پیش کریں وہ آسان ہو کئی لوگوں کے وہ والدین دینی کاموں سے روکتے ہیں ایسے خام خواہ وہ لڑکا داڑھی رکھ لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پہلے بالکل ٹھیک ہے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے کام میں ان سے اعراض کرنا پڑے گا ولا ولاج کا مغلول کا تب ستہ اور اپنے ہاتھ کو نہ کر باندھا ہوا اپنی گردن کی طرف اور نہ اس کو پھیلا دے مکمل طور پر وگرنہ تو بیٹھ جائے گا ملامت زدہ تھکا ہوا یعنی کہ نہ زیادہ کنجوسی کر اور نہ ہی زیادہ خام خواہ فضول خرچی کر دونوں کام نقصان دہ ہیں کنجوسی کرو گے تو مذمت ہوگی لوگ ملامت کریں گے برا بلا کریں گے اور اگر زیادہ ہی خرچ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تھک کے بیٹھ جاؤ گے سارا کچھ کرا کے ہاں <laughs> <laughs> ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقینا تیرا رب رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے انه كان بعباده خبيرا بصيرا یقینا وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ان کو خوب دیکھنے والا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے نحن نرزقهم واياكم ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی تمہیں بھی ان قتل ہم کبیرا یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے ولا تقرب الزنا اور زنا کے قریب نہ جاؤ انکانا فاحشت وسا سبیلا یقینا یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے ولا تخت التي حرم اللہ اللہ بالحق اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حق کے بغیر قتل نہ کرو مظلومن اور جو مظلومن قتل کر دیا گیا فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو اس کے ولی کے لیے ہم نے پورا غلبہ رکھا ہے فلا یسرف فی القتل تو قتل میں اسراف نہ کرے حد سے نہ گھڑے ان کان منصورا یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے ولا مال احسن يبلغ اشدہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہے حتیٰ يبلغ اشدہ اشودھا حتہ کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے وہ بالعہد اور وعدے کو پورا کرو وعدے کو وفا کرو ان العہدا کا نہ مسئولہ یقیناً وعدہ عہد جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے وہ اوف القیل اذا کل تم اور تم ماپ کو پورا کرو جب ماپو وزین و بالقسطاس المستقیم اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو رالی کا خیر و احسن تعویلا یہ بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم اور اس چیز کی پیروی نہ کر اس کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا یقینا کان آنکھ اور دل ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا ولا تمشی فی الارض مراحا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل ان نقلن تخری قل طولا تو نہ کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے کلو ذالک کا کانا عند ربک کا مکروہا یہ سب کام ان کا ان کی برائی تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ہی ناپسندیدہ ہے ذالک بما اوحا الیک ربک من الحکمہ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ نے تیرے تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے اس حکمت میں سے یہ باتیں ہیں ولا تجعل مع اللہ الہا اخر اور اللہ کے ساتھ تو کوئی دوسرا الہ نہ بنا فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا وگرنا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھتکارا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا ہے ذالک کا مما اور ہا علی کا کا من الحکمہ یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں یہ حکمت میں سے ہیں اب لوگ حکمت کس کو سمجھتے ہیں کہ جی بس کسی کو کچھ نہ کہو حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاؤ چور کو چور نہ کہو یہ حکمت ہے نہیں حکمت یہ نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ جو برا ہے اس کو برا کہو جو اچھا ہے اس کو اچھا کہو آپ ٹھیک ہے تو حکمت یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ موقع پہ آگے چپ ہو کے بیٹھ جائے نہیں حکمت یہ کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے ہاں وہی نا کہ جو مقتول کے اولیاء ہیں ان کے لیے پورا غلبہ ہے پورے اختیارات ہیں چاہے تو قتل کے بدلے قتل چاہے تو قصاص لے چاہے تو معاف کر دیں یہ مکمل اختیارات مقتول کے اولیاء کے پاس ہیں اچھا۔ لہذا جو قتل کرنے والا ہے وہ قتل کرنے میں حادثے نہ بھر جائے سوچ سمجھ کے کسی کو قتل کرے نہ حق کسی کو نہ مارے اچھا کون کرے کتنے مالک کریں گے قصاص تو ہوتا ہے نا قتل کے بدلے قتل دیت ہاں، وہ سو اونٹ مقرر کی ہے نبی علیہ السلام نے سو اونٹ اچھا۔ کروڑ کیوں جی تین لاکھ دا اونٹ ہے جڑا مناسب ہے تین کروڑ سیدھا سیدھا نہیں انت ہے نی وا جی بندے لیکن وہ بہتے چھوٹے نہیں نہیں انہوں امرا بھی متعین مقرر ہے کچھ اونٹنیاں ایسا نے میرے خیال گالبن پچی سکھ جہاں کہ حاملہ ہوں اف اسفاق مرب کم کیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے بیٹوں کے لیے تمہیں تمہارے رب نے چن لیا ہے وہ تخدا مر الملائے اور فرشتوں سے اس نے بیٹیاں بنا لی ہیں ان نقم لتقول عظیما یقیناً تم بہت بڑی بات کہتے ہو مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور خود اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو قتل کر دیتے کہ ہمارے سر بیٹے ہی بیٹے ہونے چاہیے تو پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ جو تم ناپسند کرتے ہو اسے تم نے اللہ کے لیے مختص کر دیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں اور تمہارے لیے وہ جس جو تم پسند کرتے ہو بیٹے یہ جاہلیت کے دور میں لوگوں کے وطیرے تھے آج بھی کئی لوگ وہ بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ منہ کالا ہو جاتا ہے ہاں جی یہ مولانا عبد صاحب ہیں انہوں نے واقعہ سنایا ایک کہتے ہیں ہمارے یہ گجرا والا وہ محلہ کیا نشہرا روڈ پہ تو ایک آدمی نے جناب وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے تکا شکا لگا لیتے ہیں وہ پتا چلا جی بیٹا پیدا ہونا اس نے نا کئی من مٹھائی تیار کروائی تو اور جناب بڑا اہتمام کیا تو جب ڈلیوری کا وقت آیا تو پیدا ہوئی بچی تو منہ لٹکا کے پھرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ لوگوں کی صورت حال ہے آج کی وہ تو مان گئی نا ele Alimentismo.